شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب شریک دعوت اس دام ہے ابو تالو شریک دعوت اس رام ہے ابو تالے نبی کو حق کا نام ہے ابو تالو نبی کو حق کا ایک نام ہے ابو تالے میں بہی الہام ہے ابو تالو میں الہام ہے ابو تالے حرم کے عظم کا احرام ہے ابو تالو حرم کے عظم کا احرام ہے ابو تالے سن کے لائے جو گنکاؤ پھول ہو جائے

رسول رب کے نگہبان ہے ابو تالو رسول رب کے نگہبان ہے ابو تالے نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو تالو نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو تالے نزول وہی عنوان ہے ابو تالو عنوان ہے بالے کا قرآن ہے کا قرآن ہے بالے کے دم سے ہوئی بتائے بسم اللہ نقتا دیا دیر ہے ابو طالب پیمبری کی بھلاؤ کرد تالو پیمبری کی بھلاؤ کرد تالے مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو تالو مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو تالے نبی کی ڈھال دم ہے جی دو قد ابو تالو خط میں رسول اور ابو تالو شان خط میں رسول اور زد ابو تال جہاد کا پس منظر جہاد علی علی ہے بہادر کے یہ چلا ہے ابو تارے کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا ہے ان کے کفر کا تو کچھ ثبوت ملا کے کفر کفر کا دع کچھ سبوت دلا کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا کوئی تو رسم جہالت ان کے گھر میں دکھا تو کے آگے جھکا ان کا سر سر اپنا جھکا تو کے آگے جھکا ان کا سر سر اپنا جھکا خدا کے نور خاک ڈالنے والے یہ بت شکل کو گودی میں پالنے والے دعوت اسلام ہے ابو طالب رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں ثواب جی سے تنظیم میں آم کرتے ہیں ثواب جیت سے تنظیم میں آم کرتے ہیں شہر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں کام کرتے نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں نبی اگر کسی کا پھر کوئی سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے دعوت اسلام ہے ابو طالب انہر کے گھر میں ہے خیر الانام صلی اللہ نام کے گھر میں خیر الانام صلی اللہ سلسل نبی کا ہے قائم مقام صلی اللہ کا نبی کا ہے قائم سل نصیب ہے صلی سل نصیب ہے احترام صلی اللہ ان کے خرد ہے سارے اللہ سل کے خرد ہے سارے مام سلام ہے نہیں مومن تو پھر جہاں میں کوئی بشر نہیں مومن چلی گئے دعوت اسلام ہے ابو طالب نہ جاچیے یہ روایت نصیرت و کردار نہ جاچیے روایت نصیرت و کردار نبی کی آنکھ سے ابو ان کو دیکھیے کبار نبی کی آنکھ بی سوچے بال بار گاہ رسالت میں آپ کا تھا تھوڑتا بار گاہ رسالت میں آپ کا تھا تبتا پچھاڑ کھا کے انہیں روئے احمد مختار پچھاڑ کھا کے انہیں روئے احمد مختار وہ آم تم بنائی کا جب وصال ہوا یہ غم رسول کی امت میں ایک سال ہوا دعوت اسلام ہے ابو طالب یہ مرنے والا گریمان ہی نہ لایا تھا مرنے والا گریمان ہی تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا پہ بتا بار بار آیا تھا بتا بار بار آیا تھا خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے تو اس کو رونا رلانا نبی کی سنت ہے یعنی دعوت اسلام ہے ابو طالب یہ بات اگر ہو اجازت تو پوچھ لوں میں یہی یہ بات اگر ہو اجازت تو پوچھ لوں میں یہی حسین ابن علی کیا نہیں تھے محسن دی حسین ابن علی کیا نہیں ہم ان کو روئے تو پھر کیوں ہو کوئی تھی بجبی ہم ان کو روئے تو پھر کیوں ہو کوئی تھی بجبی بنے تھے ان کا تو نا تھا رسول عرش نشی بنے تھے ان کا تو نا تھا رسول عرش نشی حسین سوئے سہ م علی کے سینے پر غضب من کا دانو انہیں کے سینے پر دعوت اسلام بگوش ہوش ہوشب حال کر بلا سنیے بگوش ہوش خب حال کر بلا سنیے سنا جو میرے تصور نے وہ ذرا سنیے سنا جو میرے تصور نے وہ ذرا سنیے بیان ہمت سب رے کہے خدا سنیے بیان ہمت سب رے ملک الموت کی صدا سنیے آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے ملا جو حکم کے سر سے نکال جانے حسین کہاں کے ساتھ سن بے مجھ سے حسین اسلام ہے ابو سالے لگا ہے زخم تبر بہ رہا ہے سر سے لہو ہے زخم تبر بہ رہا ہے سر سے لہو بھرے ہیں خون میں دانے رسول کے گئے سو بھرے ہیں خون میں دانے رسول بجا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو ریب جا کے رکھوں دل قابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو دائیں آئی کے آنکھیں تو دال آنکھوں میں

گردن آئے گردن سے میں کیا کروں گردن پہ چل رہی چھری میں کیا کروں گردن پہ چل رہی چھری چوری پکڑ کے چلاتی ہے کوئی بی بی پکڑ کے چلاتی ہے کوئی بی نظب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی نظب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی جہاں ہے ابو سال تایا بھائی کے سینے سے قبض کر لے جا سینے سے قبض کر لے جا ندائے آئی کے سینے سے قبض کر لے جا آئی کے سینے سے قبض کر لے جا کہا کہ تیروں سے چلنی ہے میرے رحمان تیروں سے چلنی ہے میرے ابھی مار کے برسی ہٹا ہے کشتا مار کے برسی ہٹا ہے کشتا اور اب تو ہے تہ دانو سمر یہ پورا اب تو ہے تہسانو سمر یہ پورا یہ کرم ہے کہ رخ پاک درد ہے یار سینے میں درد ہے یار دعوت اسلام ہے ابو سالے دایا مدلو کے مظلومیت کے رتب شنا کمر سے کمر سے صابر کی جان بے وسوا سے لے صابر کی جان بے وسوا کہاں ملک نے طرف کر بدر دو حسرت یا ملک نے طرف کر بدر دو حسرت کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے ابا کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے ابا سدا ہے کے لال ہے چہرہ دعوت اسلام ہے ابو طالب گوش گھوتی کے مورجھا گیا رسول کپور مور جا گیا رسول کپور سے آ گئے روح و ہدی فلک سے آ گئے روح و ہوں کہا پکار کے منہ ڈھاپ لو برائے رسول کہا پکار کے منہ ڈھاپ برائے رسول سر کی لاش پہ کھولیں گی اپنے بال پتو سر کی لاش پہ کھولیں گے اپنے بال پتو سدائے سن کے اسی سیو تو چل پڑی دینا خیمے سے باہر نکل پڑی ہے ابو تالے نسیم ادھر سے تو خود سی کی ہے سدائے ادھر سے تو خود سیے سدائے ادھر تڑپتی ہوئی بنت مرتضائی تڑپتی ہوئی سدائی لاش جو باہر بسد بکاری لاش جو باہر بسد بکاری رخی کے حلق بری داس گے سدائی کے حلق بری داس یہ سدائی کوئی بزرگ نام ہے خیال تمہارے سپر ہے زینا دعوت اسلام ہے ابو تال شریک دعوت اسلام تیس